آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا فرماتے اللہم عافنی فی دینی وعافنی فی جسدی وعافنی فی بصری الوارث لا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم الحمد للہ رب العالمین یا اللہ مجھے میرے دین میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرمائیے اور اسے میرا وارث بنا دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بلند و برتر اور عظیم ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہیں